دوڑ کا مقابلہ ایک دھوپ والے دن ایک ہاتھی تالاب سے گھر جا رہا تھا یہ اس وقت تک خوشگوار محسوس کر رہا تھا حیرت اس نے دیکھا کہ چیوٹیوں کی ایک لکیر اس کا راستہ عبور کرتی ہے کیا تم مجھے یہاں چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہو ہاتھی گرجا بیکار کیڑے ایک نڈر چیونٹی نے جواب دیا ہو سکتا ہے ہم چھوٹے ہوں لیکن ہم نالائک نہیں ہیں میری طرف دیکھو چھوٹی چیونٹی ہاتھی نے کہا میں جنگل کا سب سے مضبوط جانور ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اب اپنے آپ کو دیکھو تم کیا کر سکتے ہو لیکن چھوٹی چیونٹی پیچھے نہیں ہٹتی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس نے کیا کیا ایسا ہے ہاتھی ہنسا ہم دوڑ کے بارے میں کیا خیال ہے کیا تم میرے مقابل دوڑو گے میں خوشی سے اب کے خلاف دوڑ لگاؤں گی چیونٹی نے کہا بیو کوف ہاتھی نے کہا میرے صرف تین قدم اس سے زیادہ زمین کا فاصلہ طے کرتے ہیں جتنا تم ایک دن میں چل سکتی ہو چیونٹی نے بس گھورا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس سے ہاتھی غصے سے آگ ببلا ہو گیا اب میں تمہیں سبق سکھانے جا رہا ہوں اس نے دھاڑ لگائی اور دوڑ شروع ہو گئی ہاتھی نے آسان رفتار سے چلنا شروع کیا وہ جنگل کے راستے پر چستی سے چل رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ہنسا وہ بے وقوف چیونٹی اب تک بہت پیچھے ہو چکی ہوگی اس نے نیچے دیکھا حیرت راستے میں ایک چیونٹی تھی ہاتھی پھر سے چل پڑا اس بار وہ تیزی سے چلا اس نے جھاڑیوں اور بیلوں کو روند دیا اس نے پودے کو ایک طرف پھینک دیا یہ جنگل کے راستے پر دھڑکتا تھا دھڑ دھڑ دھڑ جیت اس نے سوچا لیکن جب آرام کرنے کے لیے رکا تو کیا دیکھا ایک چیونٹی وہ چھوٹی چیونٹی میرے ساتھ کیسے چل سکتی ہے ہاتھی حیران ہوا میں جتنی جلدی ہو سکتا ہوں جا رہا ہوں اس نے خود کو تیز چلنے کے لیے اور دباؤ ڈالا اس سے بھی تیز میں نہیں ہاروں گا اس نے قسم کھائی اس دوران مقابلہ کی خبر جنگل میں پھیل گئی دوسرے جانور دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے دوڑو چھوٹی چیونٹی بھاگو انہوں نے چلایا ہو رے ہو رے ہاتھی غصے میں آ گیا لیکن اب اس کے غصہ میں درد شامل تھا اس کے پٹھوں میں سوجن ہو گیا تھا اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں وہ مزید نہیں چل سکتا تھا راستے میں ایک گڑا نمودار ہوا ہاتھی اچانک حیرت سے پکڑا گیا گڑے میں گر گیا یہ پھنس گیا تھا اور گڑے میں اسے ایک چیونٹی نظر آئی میں تمہاری مدد نہیں کروں گا چیونٹی نے باہر نکلتے ہوئے کہا دوسرے جانوروں نے جد و جہد کرتے ہوئے ہاتھی کو دیکھا میری مدد کرو اس نے ان سے منت کی یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرو آخر کار جانوروں کو اس پر ترس آ گیا انہوں نے اسے گڑے سے نکالنے میں مدد کی ہاتھی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر کی طرف مڑ گیا اسے بہت الجھن محسوس ہوئی ایک چھوٹی چیونٹی دوڑ میں ہاتھی کو کیسے ہرا سکتی ہے اس نے تعجب کیا بیچارہ ہاتھی ریس کے دوران جب بھی نیچے کی طرف دیکھا تو قریب ہی ایک چیونٹی نظر آتی تھی ہاتھی نے سوچا کہ اس نے جو بھی چیونٹی دیکھی ہے وہ وہی دلیر چیونٹی ہے جو اسے تالاب میں ملی تھی وہ صرف سمجھ نہ سکا ہر بار جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے ایک مختلف چیونٹی نظر آئی کیونکہ چیونٹیاں ہر جگہ موجود ہیں ایک بھارت کی لوک کہانی شوبیتا پنجا کے دوبارہ بیان پر منحصر